احترام جو آپ کے دل میں غلط دھڑکا ہے ہر وہ آنکھ جو آپ نے غلط اٹھائی ہے ہر وہ جذبہ جو آپ نے غلط طور سے استعمال کیا ہے ہر وہ قدم جو آپ نے غلط اٹھایا ہے اور ہر ہر وہ ہاتھ جو آپ نے غلط سمت میں بنایا ہے ایک ایک چیز کا ریکارڈ خدا کے پاس موجود ہے اور ہر چیز اپنے نظر رکھتی ہے اور وہ لائے گی میں یہاں میں اس قال حضرت دن خیر ہی یار اور میں یہاں میں اس قال حضرت دن شر ہی یار برابر بھی اس دنیا میں اگر خیر, خیر کر کے آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ کے بالٹ پالیں گے اور سب برابر برائی کر کے اگر آپ گئے ہیں تو وہاں پر آپ کے بالٹ پالیں گے مل بسکار مثقال جا شر بسکار یہ ہے یہ کتنی خوفناک بات ہے خدا ہمارا مہربان خدا ہے ارحم تعلیم اسی کے لیے ہے وہ ہم اس کو پالتا ہے کہ اس کی مہربانی کی تصویر ہے لیکن وہ مالک یوم ہے اس قدر کی تصویر ہے وہ محض ہے اس کا یہ قدر ہے اس کا اور جب خدا تعالی ہی محر کا مالک بھی ہے اور وہی قدر کا مالک بھی ہے تو جو محر کا مالک ہوتا ہے اس کے آگے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں کیونکہ جو سب کا ماں ہے ماں ہی تو عطا کرے گی ماں ہی تو دے گی جو سب کو دینے والا ہے وہی تو دے گا اور جو گھر کا مالک ہے سب اس کے آگے جھکایا جاتا ہے کیونکہ اس کے آگے نہیں جھکائیں گے تو یہ سب اس سچی بھی خیر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ چونکہ میرا دونوں کا مالک ہے اور وہی عطا فرماتا ہے سب کچھ وہی دیتا ہے جو سب کچھ دیتا ہے مانگا اس سے جاتا ہے اور جو سب کچھ چھین لیتا ہے ڈرا اس سے جاتا ہے اس لیے محبت اس سے اس لیے ہے کہ وہ سب کچھ دیتا ہے ڈر اس سے اس لیے ہے کہ وہ سب کچھ چھین سکتا ہے وہ مالک یوم دین ہے اس لیے ڈر ہے اور وہ رحمان الرحیم اور رب العالمین ہے اس لیے اس سے محبت ہے تو اے اللہ تو سب کچھ عطا فرماتا ہے اس لیے ہم تجھے سے مانگتے ہیں اور تو سب کچھ چھین لیتا ہے اور ہر چیز کا حساب لے لیتا ہے اس لیے ہم تیرے ہی آگے سر چکا خدا ہم صرف تیرے آگے کر جھکاتے ہیں کیونکہ تو مالک یوم الدین ہے تو مالک یوم الدین ہے آگے سر نہیں جھکائیں گے تو ہم اپنے ایک ایک ایک بدامنی کا حساب وہاں پر پائیں گے اور تیری پکڑ بڑی سخت ہے تیرا قہر بڑا شدید ہے اور ہم تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کیونکہ تو رب العالمین ہے سب کچھ دنیا ادا کرتا ہے مانگیں گے تو تجھے سے تو مانگیں گے سر جھکائیں گے تو تیرے آگے اور ہاتھ پھیلائیں گے تو تیرے آگے تمام طاقتیں تیرے پاس ہیں اور ساری محبتیں تیرے پاس ہیں سب کچھ تیرے پاس ہے یا کنابود یا کرم کیونکہ تو اے اللہ رحمان الرحیم ہے اور کیونکہ اے اللہ کو رب العالمین ہے کیونکہ اے اللہ کو مالک یوم الدین ہے اس لیے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے سر چکاتے ہیں کسی اور کے آگے نہیں یا کنابود وہی یا کرم ذہین تجھے سے ہم مدد مانگتے ہیں مدد کس چیز کی مانگتے ہیں اس بات کی نفس Yeah. دکھا دے آسان کام نہیں تھی دیر پر چلنا پٹرانے کے لیے شیطان نے بڑے جال بچھا رکھے ہیں اللہ ہماری لفظیں ہماری نظروں کو آلودہ کرنے کے لیے ہماری آنکھوں کو گناہ گار کرنے کے لیے ہمارے دل کو لازت میں لپیٹنے کے لیے شیطان کے پاس ہزاروں سامان ہیں ہم کمزور تھے ہمارا نفس کمزور تھے ہم دنیا میں گھرے میں ہماری شخصیت بڑی کمزور ہے اگر ہمیں کوئی عظیم شخصیت کا سہارا میسر نہ ہو کسی عظیم ذات کا ہم شیطان سے جیت نہیں سکتے ہیں اس لیے اللہ سیدھی راہ پر چلنا سیدھی راہ پر چلنا یہ پورن پہ چلا سکتا ہے ہماری بیرون آنکھوں میں کیا مچال ہماری اندھی آنکھوں میں کیا مچال جو سیدھی راہ دیکھ سکے راہ تو اسی کو دکھتی ہے جس کو تو دکھاتا ہے جس کو تو دکھاتا ہے چراغ اسی کی راہ میں جانتے ہیں جن کی راہ میں تو چراغ چلاتا ہے تو تم ہی ہم کو سیدھا راہ دکھا کہ ہم اپنی اندھی آنکھوں سے سیدھی راہ نہیں دیکھ سکتے ایک سراغ ہو سکے ہی ہم کو سیدھی راہ دکھا کہ تمہیں چلا

خوش نصیب بنتے تھے وہ جن کو تم نے راہ ہدایت فرمائی انہیں کی راہ پر ہم کو بھی چلا انہیں کی راہ پر ہم کو چلا پانچ مرتبہ دن میں نمازوں میں بار بار خدا سے یہ دعا مانگتے ہیں اور اس دعا کے مانگے بغیر خدا آپ کی نماز میں قبول نہیں کرتا جب تک خدا سے آپ یہ دعا مانگے نہ کہ اللہ ہم کو تو نبیوں کا صدیقین کا کا شہدا صالحین کا راستہ دکھا جب تک یہ دعا خدا سے پانچ وقت آپ مانگ رہے ہیں خدا آپ کی نماز میں قبول نہیں کرتا المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ راہ دکھا دکھا علیہم ان کی جن دادی ہم نے ہم سب جانتے ہیں وہ کون سی راہ ہے وہ راہ جو مات سے بھرپور نہیں ہے خدا کی راہ میں قربانی کی داستان ہے جو پوری زندگیاں وہ وہاں خدا سے مانگتے ہیں خدا سے وہ جذبہ وہ تھا جو صدیقین میں شہدا میں تھا وہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیا سچے دل سے مانتے ہیں کیا سچے دل سے مانتے ہیں یہ اللہ کے آگے جا کے فراڈ کرتے ہیں دھوکہ کرتے ہیں مسجد کے باہر تو ایسا لگتا نہیں کہ ہم یہ دعا مان کر کے آئے دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم خدا سے یہ دعا مان کر کے آئے کہ اللہ میں نبیوں کے کے شہدا کے کے راستے میں چلا ہم اللہ سے شہادت مان کے آ رہے ہیں مسجد میں اللہ سے مان کے نبیوں کا راستہ مان کے آ رہے ہیں مسجد میں کیا راستہ ہے نبیوں کا کے لیے انہوں دینے کے علاوہ انسانوں کو سب کچھ ہٹا کیا ہے ان کے جب سے خیراتے کے لیے پوری کائنات کو دنیا سے کچھ نہیں لیا ہم کو سربان کرنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں رب نے اوقات اور اپنی ساری زندگی اور تاب و دما نے چھوڑ دیا ہے رات کے اندر یہی ہے سلحا کا راستہ اور یہی ہے شہیدوں کا جنہیں اپنے جان کو جان تک اللہ کے ہاتھ میں دے دیں گے اور یہی صدیقین کا کہ جب ساری دنیا جھٹا رہی ہے خدا کے پیغام ہے ہم کو اور وہ تبدیل کر رہے ہیں خدا کی یہ ہے صدیقین کا راستہ شہیدوں کا راستہ ہے یہ ماں کے آ رہا ہے اللہ کے دربار میں جھوٹ بول کے آ رہا ہے اللہ کے دربار میں کب مانگا تھا کب زندگی میں تھا کب یہ تو کبھی تھا ہی نہیں ٹارگیٹ زندگی کا یہ تو ہماری نگاہوں کا سفر نظر تھا ہی نہیں نگاہوں کے سامنے تو دنیا کی لذے سمٹتا تھی تھا کینسر تھا ہمارے آنکھوں کے سامنے تو چاہے پراٹھ سے چاہے فری سے دوسرے کو دھکا دے کر کے میں ایک سیڑھی پر کے چڑھ جاؤں یہی ہماری زندگی کا مشن تھا کب تھا یہ مشن تو کیوں جھوٹ بولے تھے اللہ خاجم اللہ بہو خاجم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کو یہ فریب دے دیں گے حالانکہ فریب میں تو یہ خود پڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ خاجم اللہ تم اللہ یہ خدا سے ساٹھ کر دیا ہے خدا نے بھی جھوٹ بول دیا ہے اللہ نے کو جھوٹ مار دیا ہے بہو خاجم ایسا نہیں ہے یہ تو خود دھوکے میں پڑ گئے خود بیچارے زندگی کا خاص رخ خدائی کر لیا بربادی والا رخ پسند کر لیا کہا کچھ کیا کچھ اللہ فرما تو اللہ جا قرار کا مانتے غیر مقبول آ رہی اور ہم نہیں مانتے ہیں اللہ ان کا راستہ جن پر تم نے مدد فرمایا ہے جو گمراہ ہوئے ہیں جو بھٹکے ہیں کون ہے وہ غضب والے کون ہے وہ بھٹکنے والے وہ قوم فرعون جس کو اپنی حکومت پر نام تھا وہ قوم آس جسے اپنی طاقت کے اوپر نام تھا وہ قانون جسے اپنی دولت کے اوپر نام تھا یہی تو تھے وہ جتنے جسمانی طاقت کے اوپر ناز تھا اور جنہیں اپنی تعمیر جسم کے اوپر ناز تھا ہم ہم نہیں نہیں نہیں مانتے مانتے ان ان کا کا کا کا کا راستہ راستہ راستہ راستہ ہے ہے ہے اللہ اللہ دولت شوقت طاقت سیاسی سیاسی اقتدار یہ یہ سب مان رہے ہیں کیونکہ تو تو فرعون کہ قوم قوم آج ثبوت برباد ہو گئے کے لیے اس کائنات میں رہ کر کوئی تیری طاقتوں سے جیت نہیں سکتا ہے کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ تیرے ہاتھ میں تو کائنات کی ساری طاقتیں ہیں تو زمین کی ایک مخلوق ذرا سے زمین کو نارنگی کی طرح ہلا ہے تو جیسے خدا نے زلزلے کے عذاب میں ہلا کتنی قومیں برباد کی ہیں برباد ہو کے رہ جائیں تو اپنے ذرا سے مخلوق پانی کا حکم دے اور زمین پہ اس طرح سے پانی ہوں گے اور جیسے وہ قوم کو تو نے ڈبو دیا ہم سب ڈوب کے رہ جائیں جیسے آج کی قوم کو تو نے ہوا کے عذاب سے ایک ہوا کا حکم دیا اور سب کچھ ان کے محلات زمین پر نیچے آ پڑے خالی حال ہی کے مراکز ہمارے ہمارے تمام فلک بوس آسمان کو چمتے ماضی ترقیوں کے بہت زمین کے اوپر آ پڑے تیرے ایک جھٹکے میں اے اللہ ہمیں تیری ایک کائنات میں رہ کر تیری طاقتوں سے جیت نہیں سکتے لہذا ہمیں یہ ناکامی بربادی کا راستہ نہیں چاہیے دریا میں رہ کر بچ سے بیٹھ نہیں کر سکتے ہیں جو کائنات کی سب سے عظیم طاقت ہے اس کی کائنات میں رہ کر اس کو جلج نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ ہمیں مظلوم علی کا راستہ نہیں چاہیے ظالم کا راستہ نہیں چاہیے بلکہ ان کے مقابلے میں ہمیں صرف اور بہت کا راستہ چاہیے تاریخ میں یہ دونوں کردار ہمارے سامنے ہے محضوب علی کا راستہ کیا تھا اور علی کا راستہ کیا تھا یہ ہمارے سامنے ہے ہر دور میں حق اور بادل کی یہ کشمکش سچ اور جھوٹ کی یہ کشمکش ہر دور میں رہی ہے جس میں حق والوں کے قابل نے مسائل رہے ہیں مشکلات برداشت کی ہیں لیکن خدا سے اپنے کہتے وفاداری پر آنچ نہیں آنے کی کبھی حج نہیں آ رہی ہے اور دوسری راہ نہ کی ہے مقصود حسین کی جنہوں نے ہمیشہ اپنے قریب مقاصد بنائے ہیں اور خدا کو اپنے خدا کو جو ان کا رب ہے اور جو رحمان الرحیم ہے اور جو ان کی رائے گردن سے زیادہ قریب ہے اور جو ان کے دلوں میں ہنستا ہے اس خدا کو زندگی میں کبھی کوئی مقام نہیں دیا ہے کبھی کوئی مقام نہیں دیا ہے اللہ اخبار تعالیٰ کو ہم لوگ مانتے ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں ایمان لانے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا مواحد کوئی نہیں ہے خدا کو ماننے والا کوئی نہیں ہے لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پوچھیں کیا ہماری مشکلوں سے ہماری مہیلوں سے مجلسیں جو ہیں خدا کی عزمت کے تذکرے سے بھرپور ہوتی ہیں میں نے تو سنا نہیں ممالک بھی سنے ہیں تقاریر بھی سنی ہیں جو چیز نہیں رہ رہے ساتھی اشخاص کے تذکرے ہیں اور ان کی باتیں ہیں لوگوں کی باتیں ہیں کستے ہیں سب کچھ ہے وہ اللہ جو کائنات کی کو سجانے والا ہے اس کی نظمت کے ترانے کوئی نہیں گاتا اس کی محبت کسی کے دل میں دکھائی نہیں دیتی جو سب سے پیارا ہمارا ہے جو سزا محبوب ہمارا ہے اس کے لیے نہیں ہوتا اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے اس کے لیے اوروں کے لیے ہے ہمارے اشخاص ہیں ان کے لیے ہے کچھ لوگوں سے ہمیں حقیقت ہے ان کے لیے ہے بڑے بڑے الفاظ ہیں ان کے لیے اپنے اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی ہے وجود بخشا ہے سب کچھ فرمایا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارے تو کیا ہے اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ تک نہیں تو اللہ یہ دعا مان کے جا رہے ہیں اللہ تیری وفاداری تیری محبت کا راستہ مان کے مان کے آئے تھے اس مسجد میں تیرے آگے سر جبرانے آئے تھے اپنا سر دیکھ کر اپنے وجود کو تیرے قدموں میں ڈال دینے کے لیے آئے تھے ہم ان کے راستے میں چلنے کے لیے نہیں آئے تھے جنہوں نے تجھ سے ٹکرا کر کے اپنے آپ کو برباد کیا دنیا میں میرا آخرت میں لیے ہم تو دل میں کا عہد استوار کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تو یہ کردار حق اور صداقت اور یہ بادل یہ کشمکش تاریخ ہر دور میں رہی ہے سنگینکار رہا ہے سے لوگ روز چراغ مستقبل سے تفصیل میں میں نے کہا تھا کہ ہر دور میں ہر دور میں یہی ہوا ہے کی نہیں ہم اپنے پورے جلال و جمرود کے ساتھ بے سر و سامان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے سچائی کو ہمیشہ اپنے جھکے ہوئے سر کے اوپر ڈال رہا ہے اور باطل کو ہمیشہ اپنی اٹھی ہوئی لاٹھی کے اوپر ڈال رہا ہے یہ ہمیشہ رہا سچائی کے پاس ایک اثر گاف ہوتی ہے اور بادل کے پاس ہزاروں صاف ہوتی ہے ہمیشہ یہ ہوتا رہا اسباب کی کثرت کے بعد ہوتی ہے لیکن حق ہمیشہ ہر دور میں زبردست میں رہتا ہے کبھی فنا نہیں ہوتا اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہتے ہیں دنیا بھلے ہی ناکام ان کو سمجھے لیکن لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں اللہ کے آگے یہاں ہر دور میں یہ کشمکش کبھی ختم نہیں ہوتی ہے میں نے یاد کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اگر باطل نمرود کی شکل میں آیا ہے علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے اگر اگر کی کی کی کی شکل شکل شکل شکل میں میں میں میں آیا آیا آیا آیا ہے ہے ہے ہے تو تو موسا علیہ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم لیکن یہ کشمکش ہم کو باطل جو اس وقت حضرت آدم سے شروع ہوئی ہے شیطان نے جب قسم کھائی تھی کہ انسان کو میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا انسان کو دنیا کی میں رضائل میں پھنسا کے رکھوں گا عورتوں میں پھنسا کے رکھوں گا مکانات میں پھنسا کے رکھوں گا چہرے میں پھنسا کے رکھوں گا ادو ان شیطان رکھوں ادو مبین کبھی بھی اللہ تیرے آگے چھپنے نہیں دوں گا یہ قسم خدا کے آگے کھا کے آیا ہے شیطان لیکن اس کے اس دعوے کو چھٹکانے کے لیے مردان حق میں ہمیشہ رہے ہیں انام کا ہیں جنہوں نے ہر دور میں ساری چیزوں کو ٹھوکر مار کر اپنے اللہ سے وفاداری کے عہد کو ہمیشہ زندہ رکھا ہے زندہ رکھا ہے اور یہی عہد اللہ آپ سے کراتا ہے پانچ رمضان نمازوں میں نمازوں میں پانچ وقت کیا یہی ہم سے زیادہ تعالیٰ عہد کراتا ہے جب بار بار خدا کے ساتھ یہ کریں گے بار بار یہ الفاظ دہرائیں گے کوئی تو جبا چمکے گا دل کے اندر پورچ راستہ ادھر کے دل کے اندر کبھی تو یاد آئے گا کہ خدا سے کیا مانگا تھا کردار پر کوئی تو اثر مرتب ہوگا اس لیے خدا سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز قبول نہیں فرمایا کرتا خدا کو وہ کردار مطلوب ہے جو اس دعا کے اندر آپ مان رہے ہیں یہ دعا ہے اصل میں جو خدا نے آپ سے منوائی جو سورہ فاتح جو میں نے عرض کیا تھا جو پورے پرانی خلاصہ ہے دعا دعا ہے خدا کے حضور میں ہماری یہ ہمارے پورے میں ہماری شخصیت کا اور ہمارے اسلام کا مکمل تعارف ہے اور پورے پرانی کریم کے مضامین کا مکمل تعارف ہے اور اس کا خلاصہ ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار اس کو ہم سے دہراتا ہے سبا آتے ہیں سبا میں مسانی بلکہ بار بار دہرائی جانے والی یہ ساتھ آئے تھے سبا مسانی بار بار دہرواتا ہے رب سے تاکہ آپ اس عہد کو فراموش نہ کریں زندگی بڑی لذیذ ہے زندگی بڑی حسین ہے یہاں دل کو پرچانے کے لیے اور آنکھوں کو بہکانے کے لیے بہت کچھ ہے اس دنیا میں رہ کر اللہ کے دل جوڑے رکھنا بڑا مشکل ہے اس لیے عہد کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے بار بار دماغ کہنے کی ضرورت ہے تاکہ ماں کی کلا فتح جائیں اور آپ کا وجود پاک صاف ہو کر اللہ کے دربار میں ظاہری اعتبار سے بھی باقی اعتبار سے بھی وہاں سے ہمیں عہد کر کے آئیں یہ مقصد ہے فاتحہ کا اور اس مقصد سے اس کو فرض قرار دیا گیا نماز میں پڑھنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مطالعے اور اس کے معنی کے متعلق اپنی شخصیات ڈھالنے کی توفیق فرمائے ہمارے اندر وہ جذبہ اور وہ عمل پیدا فرمائے کہ ہم باتیں کہ ہم اپنے خدا سے کیا مانگا ہے اور کیا اہم کیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق ادا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق فرمائے